کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا نہ اس دن کوئی بدلہ فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس دن نفس کو کسی کی کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یہ دو ایتے جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں پہلے پارے کیا دوسرے پاؤ میں یہ عتیں بیل ہی اسی طرح ہیں صرف ایک لفظ کے آگے پیچھے کا ذکر ہے یقبل منا شفا ولیغ منا عدل وہاں یہ لفظ ہے اور یہاں پر ہے یقبل منا عدل ولاطنف و شفا دونوں کا مفہوم مطلب ایک ہی ہے قرآن مجید نے جب اسرائیل کی بات شروع کی تو اس وقت بھی یہ ایتیں دوسرے پہلے پارے کے دوسرے پاؤ سے بیان فرمائیں کہ بنی اسرائیل نعمتوں کو یاد کرو اور جب محسن کے انعامات کو انسان یاد کرے تو پھر محسن کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے پھر درمیان میں تفصیلی طور پر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے جو تقریباً آدھا پارہ ہے اس میں ان کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور ان کی برائیوں کا بھی ذکر کیا یعنی اپنے انعامات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی برائیوں کا بھی ذکر کیا ہے تقریباً جو برائیاں ہیں بنی اسرائیل کی وہ چالیس کے لگ بھگ بیان ہوئی ہیں سابقہ آدھے پارے کے درس میں کہ کبھی ان کو کہا گیا کہ یہ کتاب نازل ہو گئی مانو تو انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں مان سکتے مشکل باتیں ہیں اس میں جب ان کو انبیاء سمجھانے لگے تو انبیاء کا انکار کرنے لگے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف گئے پیچھے سے گائے کے بچے کی بات شروع کر دی اسی طریقے سے پھر جب بعد میں جہاد کا حکم نازل ہوا تو انکار کر دیا پھر جب ایک علاقے میں داخل ہونے کی بات ہوئی کہ یوں لکم کہتے ہوئے جاؤ تو کہنے لگے خنتت گندم چاہیے اور بھائی آجزی کے ساتھ داخل ہو تو سرین کے بعد داخل ہونے لگے بہرحال کہیں جب گائے کے حکم آیا ذبح کرنے کا تو اس میں تعویلیں کرنے لگے پھر انبیاء علیہ مصلاط وسلام کو قتل کرنے کی بات یہ مختلف سابقہ آدھے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی برائیوں کا ذکر کیا جب شروع کی بات بنی اسرائیل کی تو یہ ایتیں بیان ہوئی کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں سب سے بڑی نعمت کہ انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کی ایک کثیر جماعت تمہارے خاندان سے آئی پھر اس کے بعد بڑی نعمت کہ ایک ظالم بادشاہ سے تمہیں نجات دلائی اور پھر اس کو غرق کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ڈبل نعمت ہے پھر کھانے پینے کے اعتبار سے مخصوص طریقے کے ساتھ تمہارے لیے کھانا نازل ہوتا رہا پھر بیت المقدس تمہارے حوالے ہو گیا سب باتیں تمہارے ماننے کہنے کی درخواست کے مطابق ہوتی رہیں یہ سب نعمتیں ہیں جو یاد کرو اور پھر گویا میرا کہا مانو نعمتوں کی یاد دہانی یہ احسان کہیں فراموشی نہ ہو جائے احسانات انعامات کو یاد کرو اور پھر کہا مانو تو وہ پہلے بات ہوئی پھر ساری نعمتوں کا ذکر کیا ان کی برائیوں کا ذکر کیا تو آخر میں اب بنی اسرائیل کی بات ختم ہو رہی ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی پھر تحویل قبلہ کی بات آئے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے لیے جو مسائل ہیں روزے کے متعلق ہے یوں وغیرہ وہ مسائل پھر حج کے مسائل شروع ہوں گے دوسرے پارے کی بات کر رہا ہوں بنی اسرائیل کی بات شروع کی تو یا بنی اسرائیل سے درمیان میں ان کی تفصیل بات بیان کی آخر میں پھر یہ خلاصہ بیان کر دیا بنی اسرائیل کی تمام باتوں کا کہ جب انسان کہیں بات کرتا ہے نواز و نصیحت کی تو ابتدان تمہید ہوتی ہے ایک جامع معنی مضمون کا خلاصہ بیان کرتا ہے پھر درمیان بیان کے اس مضمون کا تفصیل بیان ہوتی ہے پھر جب تقریر بعض و نصیحت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو آخر میں اس کا خلاصہ پھر بیان کر دیتے ہیں تاکہ صاحب کا سنی ہوئی بات دوبارہ آسانی سے یاد دہانی اس کی ہو جائے تو بنی اسرائیل کی تفصیلی بات کر کے قرآن مجید نے آخر میں بنی اسرائیل کی ان تمام باتوں کا خلاصہ بیان کر دیا کہ ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یاد رکھو کہ مخصوص نعمتیں تھیں جو انہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں دی ہیں اور جہان والوں پر فضیلت دی جب کہ آخری شریعت کے لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں آخری شریعت آخری امت کو سب سے بڑی بات آخری شریعت کی نعمت کی کہ دین میں ہمارے لیے آسانی کے فیصلے کیے گئے جبکہ ان کے لیے بعض مسائل ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ تکلیف دے تھے جیسے لباس کی پاکی کا مسئلہ ہے وغیرہ اس کو بس ناپاک ہو گیا تو ختم پہن سکتے ہیں پاک نہیں ہو سکتا پانی کے دھونے کے ساتھ یہ بہت بڑا اور بھی کئی ایسے مسائل ان کے لیے تھے تو سب سے بڑی فضیلت آخری شریعت کی یہ ہے کہ اس کے مسائل سخت نہیں ہیں سخت مسائل ان ان شریعتوں کے لیے آئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے پھر ان کے لیے سختی کے معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا قانون اور ضابطہ جب سخت ہوتا ہے جب باشندے ہر درم ہو جائیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر قانون اور ضابطہ حاکم کا سخت ہوتا ہے اور جب حاکم راضی ہو اپنی عوام سے تو اللہ رب العزت جب راضی آخری امت اور آخری شریعت سے تھے تو مسائل کو ایک درمیانہ درجہ دیا ہے جو آسانی کے ساتھ ہر دور میں ہر شخص عمل کر سکتا ہے کوئی نہ کرے عمل تو یہ تو ایک الگ بات ہے نا جی جو کرنا چاہے شریعت اسلامیہ پر عمل تو کوئی حکم بھی شریعت کا ایسا نہیں ہے کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکتا ہے سب آسان ہے تو ہمارے لیے ان کو جب فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں یاد کرو تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ آخری شریعت کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی نعمتوں کو یاد کر لو سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہم نے آپ کو نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے آخری کتاب دی آخری شریعت دی یہ بہت بڑی بات ہے اگر چند سالوں کے بعد کتاب بدلے پیغمبر بدلے تو پھر نظریہ بدلے تو یہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے تین لوگوں کے لیے دوہرے اجر کا اعلان فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا ایک اس شخص کو ڈبل اجر ملے گا جو پہلے کسی سابقہ شریعت کے اوپر عمل پیرا تھا پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا پھر آپ پر بھی اس نے ایمان لایا تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اس نے سابقہ شریعت کو بھی چھوڑا آخری پیغمبر کو مانا تو یہ اس کو دوہرا اجر ملے گا ایک اس شخص کو دورہ اجر ملے گا کہ جو غلام ہے اپنے آقا کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا بھی حق تو اس کو دورہ اجر ملے گا علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس میں نوکری داخل ہے اب غلامیت تو نہیں رہی لیکن نوکری داخل ہے کہ آدمی صحیح معنی میں پابندی سے اپنے نوکری کے اوقات کو بجا لائے اور ساتھ اللہ کے حق کو بھی بجا لاتا رہے دورہ اجر ملے گا اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے قبضے میں کوئی خاتون کوئی بچی تھی جو باندھی جس کو سابقہ شریعت میں کہا گیا باندھی تھی تو اس نے اس کی اچھی تربیت کی جیسے بیٹی کی تربیت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اچھے دامات کا انتخاب کر دیا تو یہ اس کے لیے دوہرا اجر کا سبب بنے گا میں نے ایک دفعہ صاحب کا کسی درس میں عرض کیا کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ اچھی تربیت کر کے اچھا داماد منتخب کر کے بس اللہ رسول کے حوالے کر دے رشتہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے تو اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے کوئی بیٹی نہیں دی تھی تو میں نے ایسی دو بیٹیاں لیں کسی سے پھر انہیں کے گھر میں رہیں ان کو پورا خرچہ دیا تربیت کی دین پڑھایا عالم حافظ کرا کے اچھا داماد ان کے لیے منتخب کر دیا رشتہ کرا دیا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میری تو بیٹیاں نہیں تھیں لیکن میں نے بھی دو بیٹیوں کی انتظام اور تربیت کر کے ان کا رشتہ کر دیا تو مجھے ان لوگوں میں اس زمرے میں مجھے بھی شامل فرما دے کہ جن کو آپ نے یہ فرمایا کہ دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے رشتہ کر دیں گے تو اس کو ہم جنت دیں گے مجھے بھی جنت عطا فرما تو بات یہ کہ جب بنی اسرائیل کو یہ کہا دیا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں یاد کرو اور پھر میرا کہاں مانو تو ان کے اوپر نعمتیں میں نے عرض کیا کہ بہت کم تھی آخری شریعت پر تو نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا آپ حدیث شفاعت پڑھیں کہ آخرت میں سب انبیاء کے پاس امتی جائیں گے اور سب نبی کہیں گے نہیں ادھر جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں ہم آج سفارش نہیں کر سکتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے امتی آئیں گے سفارش کے لیے کیونکہ سب سے بڑے نبی یہ ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی فضیلت ہمارے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عطا کی کہ آخری شریعت عطا کی دائمی شریعت عطا کی ہے بن فضل تو کم العالمین ان کو یہ کہا کہ جہان والوں پر دی وہ علماء نے العالمین کی تفسیر کی ہے کہ اس زمانے کی جتنے عالم تھے جتنی قومیں تھیں ان قوموں کے اوپر بنی اسرائیل کو دی ہے لیکن آخری شریعت کو تمام امتوں پر فصیلت دی جس کا کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف بالمعروم عن المنکر میں بیان فرما دیا کہ تم سب سے بہترین جماعت ہو جتنی اس سے پہلے جماعتیں امتیں شریعتیں اقوام گزر گئیں ان میں سب سے بہترین جماعت اے نبی کی جماعت کن تم خیر امتن تم سب سے بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہارا کام اونچا ہے انبیاء والا کام ہے کن تم خیر اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ہمیں بھی سمجھانا ہے کہ تمہیں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا سب جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تمہیں سب سے اونچا نبی عطا کیا ہے تو کہا مانو نعمتوں کا ذکر دو اعتبار سے محسن کی طرف سے نعمت کا تذکرہ یا دہانی کا دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک اعتبار سے تو برا ہے اس کو حدیث میں منع فرمایا دوسرے اعتبار سے بہتر ہے محسن اگر کسی کو اپنا احسان یاد کرائے اس لیے کہ احسان جتلاتا ہے تو یہ گناہ ہے بری بات ہے اگر محسن اپنا احسان کسی کو بتاتا ہے اس لیے کہ اس کو یاد دہانی ہو جائے یہ احساس کرنے لگے اس کو اندازہ ہو جائے تو یہ وہ بات کی طرف آ جائے صحیح ہو جائے تو احسان کا تذکرہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت اس لیے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو احساس دلاتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کیسے پیدا ہو گئے کیسے تم تھے کیسے بن گئے کتنی صحت تمہیں دی کتنی رزق دیا عزت دی تو کہا مان پھر میں یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیا اس دن سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیا کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا شیان یہ نفی نکرے کے تحت لائی ہے آپ عربی زبان کے گرامر کچھ سمجھے پڑیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ فائدہ ہوگا کہ نکرا تحت نفی ہو جائے تو بالکل ذرہ برابر چیز سب کی نفی ہو گئی کہ ذرہ برابر بھی کوئی شخص کسی کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اس مضمون کو قرآن مجید نے بہت مقامات پر بیان فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا کہ لا تذر تم وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک مقام پہ فرمایا کہ یوم یا المرء من اخیہ ہے بم ہی و ابھی ہے بصاحبت ہی و بنی ہر رشتہ دار دوسرے سے بھاگے گا کہ اولاد باپ سے بھاگے گی بیوی شور سے بھاگے گی ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ ہم تو نہیں جانتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے فرمایا لکل یونی اس دن ہر فرد کی شان ہی اپنی علیحدہ علیحدہ ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فی ولا قلت ولا شفاعه اے ایمان والو اللہ کے راستے میں دے دو نیکیاں کر لو اس دن سے پہلے پہلے لا بیع فی اس میں کوئی بیع و شراء کوئی پیسہ ویسا نہیں ہوگا ولا خلہ نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفا اور نہ کوئی سفارش کرے گا تو اللہ تجربہ اخرا اور اسی کو فرمایا کہ یومن لا تجزی نفس نفس عن کس اس دن سے ڈرو اس دن کے لیے کوئی کمائی کر لو جس دن ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انیسویں بارے میں غالباً فرمایا کہ حضرت ابراہیم رب رب لا تخزنی یوم یبعثون رب لا تخزنی یوم یہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اے میرے رب مجھے اس دن کی رسوائی سے بچانا جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی رب یوم یبعثون جس دن اٹھایا جائے گا اس دن کی رسوائی سے بچانا یوم لا ينفع ولا بنون الا بنو اللہ بقلب سلیم جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ کوئی چیز کام آئے گی مگر یہ کہ ایک نیک دل کام آئے گا جس میں ایمان ہوگا وہ کام آئے گا جس دل میں اعمال صالحہ ہوں گے وہ کام آئے گا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں رب لا تذر رب لا تخزنی یوم یباسون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم علماء نے لکھا ہے آخرت میں سفارش کام آئے گی اس میں دو شرطیں ہیں آخرت میں شفاعت کی سفارش کی ایک یہ کہ جس کے لیے سفارش ہوگی نا وہ ایمان والا ہو اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو ایمان والا ہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی اجازت ہو جائے کہ اس کے لیے آپ سفارش کر دیں اب کس کو کیا پتا چلو الحمدللہ ایمان ہے شرک سے اللہ نے بچایا ہے لیکن یہ کیا پتا کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی شہید کو یا کسی آفس کو عالم کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ہاں آپ ان بندوں کی سفارش کر سکتے ہیں دو شرطیں آخرت میں سفارش ہوگی اللہ بزن ہی قرآن مجید نے بتایا کوئی سفارش نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے اس کے لیے اجازت ہوگی جو ایمان والا ہے اور جس کو اللہ چاہیں گے اس کے لیے تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس نفس عن شیا ذرہ برابر بھی کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا جن کے لیے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں یہ بھاگیں گے اس لیے قرآن نے ان کی مثال دی ہے اور اوروں نے کیا کام کے لیے رات دن ایک کر دیا وہ بھاگے گی جس اولاد کے لیے رات دن ایک کر دیا وہ بھاگے گی اور دوستی باز لوگوں کو دوستی پر بڑا کمانڈ ہوتا ہے تو اس کا قرآن نے فرمایا کلا بھائی ولا خلا ولا شفا خلا عربی زبان میں گہرے یار کو کہتے ہیں گہرے یار کو دوست کو اصل میں تو یہ بنین کو کہتے ہیں خلا خلال بنین کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے یعنی ایسا گہرا یار جو ہر وقت ساتھ ہو ہر دکھ سکھ میں شریک ہو وہ گہرا یار بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا فرمایا والا اقبال بنا عدل آخرت کے اندر کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا ایمان اور عمل ہوگا تو وہ کام آئے گا کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوئے گی تو وہ زیادتی کا بدلہ بھی وہاں پیسے سے نہیں وہ اس کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے جب وہ مطالبہ کرے گا ولا تنفع شفا کوئی شفاعت کا نفع مان نہیں ہوگی مگر دو شرطوں کے ساتھ جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل آ گئی ولا ہم یون اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب